حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا نہ تم آبا و اجداد کے قسم کھاؤ نہ ماؤں کی اور نہ بتوں کی بلکہ صرف اللہ کے قسم کھاؤ اور صرف اسی وقت کھاؤ جب تم سچے ہو سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو